حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے